صبر و ثبت اقدامنا منصورنا علی القوم الکافرین آپ پورا سبق پڑھیے رکو سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد کے لیے چار شرطیں ہیں ایک تو امیر کی اطاعت پہلی چیز ہے امیر کی اطاعت اور دوسرے فوجی ڈسپلن ڈسپلن ضروری ہے امیر کی اطاعت ڈسپلن اور تیسرے جو لشکری ہیں سب کے سب مخلص ہوں اپنے مقصد کے تئیں نہیں سمجھ میں ایک تو امیر کی اطاعت دوسرے فوجی ڈسپلن اور تیسرے اپنے مقصد کے تئیں مخلص سچ مچ لڑنے والے الہی کلمت اللہ کرنے والے اور چوتھے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ربنا افرغ علینا صبر و صبر اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے چاہے وہ قلیل ہوں کثیر کے اوپر غالب ہو کم من فیت قلیل غلبت فیت کثیرت بحث اللہ اللہ کے حکم سے غالب ہوتی ہے ایک قلیل جماعت ایک کثیر جماعت کے اوپر اس کے بعد جہاد کی حکمت اور مسلحت پر بحث کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر جہاد کو ہم ضروری قرار نہ دیتے تو اور ہمارے جو نیک بندے ہیں یہ تلوار لے کر کے زمین سے فتن و فساد کو ختم نہ کرتے تو یا شرار اور مفسدین یا غلط لوگ زمین کو فتن و فساد سے بھر دیتے یہ جہاد کی حکمت ہے اور جہاد کی مصلحت ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين جہاد کی حکمت کیا ہے کہ جو فتن و فساد ہے شرک ہے بت پرستی ہے اور قبر پرستی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے آواز بلند کیا جائے اور ان کے جو ہے ختم کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ جہاد ہے اور اگر یہ نہ اختیار کیا جائے تو اشرار اور مفسدین تو زمین کو فساد سے ڈھار دیں گے یہ اس پارے کا جسٹ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ ہمیں نیک مرو نیک سمجھ توفیق عطا فرمائے باپ اور داوانا الحمد للہ رحمان الرحیم حضرات گرامی یہ تیسرا پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے یہ آیت بظاہر ایک حدیث پاک سے متصادم ہے حدیث لاتوف تفضلونی بین الانبیاء مجھے انبیاء کے اوپر فضیلت مت دو اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متہ پر فضیلت مت دو تو بظاہر آیت اور حدیث دونوں متعارض ہیں آیت کہہ رہی ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو کا دفعیہ کیا ہے یہ تو مسلم ہے تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کو بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے اور آپ کا یہ فرمانا کہ مجھے دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت مت دو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی نبی پر اس طرح فضیلت مت دو کہ اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہو یا اس فضیلت میں اس کی تحقیر کا پہلو نکلتا اس طرح فضیلت مت یعنی آپ کو ایک دم بڑھا دیا جائے اور اتنا بڑھایا جائے کہ دوسرا نبی اس کے مقابلے میں حقیر لگے تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی پر فضیلت مت دو کہ اس طرح فضیلت دینے میں اس نبی کی تحقیر کا پہلو پایا جائے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یا انفقوا مما رزقناکم من قبل بیع ولا خل یوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ تم لوگ عمل کرو عملی میدان میں تو تم کوڑے ہو تمہیں تو یہ چاہیے کہ جانی محنت بھی کرو اور مالی محنت بھی کرو اور کسی ولی نبی کے اعتماد پر بے عمل ہو کر کے نہ بیٹھے رہو اس لیے کہ آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کسی کو کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی کسی کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی لہذا کسی شخص کی سفارش پر بے عمل ہو کر کے بیٹھے رہنا یہ ظالموں کا کام ہے اور ایسے لوگ اپنے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے اس کی تفسیر تفصیل سے ہم نے بیان کر دی ہے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس آیت کریمہ میں دس جملے ہیں اور پہلے جملے کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے رکو اسی کے لیے اس لیے کہ رکو عبادت ہے سجدہ اسی کے لیے اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے نظر و نیاز اسی کے لیے اس لیے کہ نظر و نیاز عبادت ہے سوال یہ ہے کہ عبادت کا مستحق وہی کیوں ہے جواب اس کا دیا گیا ہے الحی قیوم سے کہ عبادت کا مستحق وہ اس وجہ سے ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے گویا جو اپنی ذات سے زندہ ہو وہ زندگی کسی کی عطا کردہ نہ ہو وہی تمام عبادات کا مستحق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جس کے پاس بھی حیات ہے یہ حیات اللہ کی عطا کردہ ہے عارضی ہے لہذا وہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے حیات سے جو حقیقی اعتبار سے متصف ہو وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے اور حی اور قیوم یہ دونوں صفتیں اللہ کی اس میں اعظم مانی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کا اس میں اعظم دو صورتوں میں ہے ایک تو سور بکرا میں اور ایک سور توحا میں تو ہم جب سور بکرا کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ لا الا اللہ الحی القیوم اللہ کی یہ دو صفتیں ملتی ہیں الحی اور القیوم اور جب سورت مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آئے کس طرح ہے لہٰذا یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قیوم ہے اور اللہ کے اس میں آزم سے اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جب میدان بدر برپا ہوئی میدان بدر کے اندر ایک ایک طرف ہزار کا لشکر جرار ہے اور دوسری طرف تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بے سرو سامان لشکر کی طرف دیکھتے ہیں تین سو تیرہ صاحب کرام کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی مشرقین کے ایک ہزار کے لشکر جرار کی طرف دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک حالات میں کیا کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یا یا حیو قیوم کا یہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اے زندہ رہنے رہنے والے والے خود سے قائم اور پوری کائنات جس کے دم سے قائم ہے میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں اس سے دو باتیں معلوم ہوئی مصیبت کے وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کے ساتھ آواز لگائی جائے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فریاد رسی کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا جائے غوث حقیقت میں وہی ہے فریاد رس حقیقت میں وہی ہے کوئی انسان غوث نہیں ہو سکتا کوئی انسان فریاد رس نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مصیبت کے وقت زندہ کو پکارا جائے اور حقیقی زندگی سے اور حقیقی حیات سے متصف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اسی کی رحمت سے استغاثہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غوث وہی ہے فریاد رس وہی ہے مصیبتوں کے اندر فریاد رسی کرنے والا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد یہ کہا گیا اللہ اکروح فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جبر اور اکراہ نہیں ہے یعنی ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی مثلا زید کافر ہے اب حامد جو مسلمان ہے وہ تلوار لے کر کے زید کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ کلمہ پڑھ اسلام لا ورنہ میں تیری گردن مار دیتا ہوں اب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس طریقے سے کلمہ پڑھوانا اور دین کے اندر داخل کرنا قطان صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کا معاملہ قلبی ہے ایمان کا تعلق قلب سے ہے وہ زبان سے تو کہہ دے گا تلوار کے ڈر سے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ایمان ایسی چیز ہے جو دل کے اندر ہونی چاہیے وہ زبان سے تو کہہ دے گا ڈر کے مارے یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہاں جبر فطری کی نفی ہے جبر قانونی کی نفی نہیں ہے جبر فطری کا مطلب وہی ہے کہ آدمی کو ہدایت کے لیے پریشان کیا جائے یا تلوار لے کر کے اس کی گردن اڑا دینے کے بارے میں اس سے کہا جائے اور وہ ای مان لے آئے یہ جبر فطری ہے لیکن جبر قانونی جائز ہے جبر قانونی کا مطلب ایک آدمی مسلمان ہو گیا اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پر جبر کیا جائے جیسے سعودی حکومت کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی طرح طرح سے تعدیب کی جاتی ہے کبھی اس کا بال نکال دیا جاتا ہے کبھی اس کی دکان تین مہینے یا چار مہینے کے لیے بند کروا دی جاتی ہے مطلب کیا ہوتا ہے یہ جبر ہوتا ہے تاکہ آدمی نماز نہ چھوڑے تو یہاں جبر فطری کی نفی ہے ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں جبر مت کرو لیکن جب کوئی آدمی ایمان لے آئے تو وہاں جبر قانونی جائز ہے اسلام کے اصولوں پر عمل کرانے کے لیے جبر کیا جا سکتا ہے اس کی یہاں نفی نہیں ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جبر کیوں نہیں کیا جا سکتا ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اس لیے کہ قد تبین ہدایت کو گمرہی سے بالکل الگ کر دیا ہے ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے بندے کو بتا دیا گیا ہے اب اس پر جبر کرنا ایک بےمانہ چیز ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو آدمی تاغوت کا انکار کرے اور ایمان لائے دیکھیں یہاں نفی پہلے ہے اس بات بعد میں ہے اور کلمہ بھی نفی سے شروع ہوتا ہے اور اس بات پر ختم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام معبودوں کی نفی کرو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانو تمام ہستیوں کو قابل عبادت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے تمام معبودوں کو لات مار دو تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دو ان کے دامن سے وابستگی ختم کر لو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کو تسلیم کرو تب اللہ کے معبود ماننے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یہاں کہا گیا فمر تابوت جو تابوت کا انکار کرے تابوت کا تین مطلب ہے تابوت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو حد بندگی سے نکل جائے اب کوئی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اس پر ایمان نہیں لاتا تو تابوت ہے اس لیے کہ یہ حد بندگی سے نکل گیا تو حد بندگی سے نکل جانے والے کو تاغوت کہتے ہیں اور تاغوت اسے بھی کہتے ہیں جو حد بندگی سے نکل جانے کا سبب بنے وہ بھی تاغوت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنی قبریں ہیں یہ جتنے مزار ہیں یہ سارے کے سارے حد بندگی سے نکل جانے کا سبب بن رہے ہیں لہٰذا یہ سب کے سب تاغوت ہیں اور قرآن حکیم کہتا ہے ان کا انکار کرو اس کے بعد ہی مان لو دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا بہت عجیب و غریب بات کہی گئی ہے فمع بھی تاوت تاغوت کا انکار کرو اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ اور تاغوت کسے کہتے ہیں جو حد بندگی سے نکل جائے اور جو حد بندگی سے نکل جانے کا سبب بنے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ قبریں حد بندگی سے نکل جانے کا سبب نہیں ہے سجدہ جو اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے قبروں پر ہو رہا ہے کہ نہیں رکو جو اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے کیا قبروں کے سامنے آدمی رکو میں نہیں جاتا ہے قیام جو اللہ کے لیے خاص ہے عبادت کا جز ہے کیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ قبر کے سامنے نہیں قیام کرتا ہے تو یہ حد بندگی سے نکل جانے کا سبب ہے لہذا جتنی قبریں ہیں سب کے سب تاغوت ہیں اور جب تک آدمی ان قبروں سے توبہ نہیں کرتا ہٹتا نہیں ان کی عبادت سے تب تک آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے پہلے انکار کرو تمام محبودہ نے بات کا اس کے بعد ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا فمیا یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ لہذا لہٰذا کا مطلب اچھی طرح ذہن میں رکھ لو حد بندگی سے نکل جانے والا تاغوت اور جو حد بندگی سے نکل جانے کا سبب بنے وہ بھی تاغوت ہے لہٰذا اور تیسرا مطلب اگر قبر کے اندر مدفون ہستی جب زندہ تھی تو اس کی آرزو یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میری پرستش کریں میری قبر کو پختہ بنائیں میری قبر پر گنبد بنائیں تو ایسا آدمی جس کی یہ آرزو رہی ہو زندگی میں یہ تمنا رہی ہو زندگی میں مرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا وہ بھی تابوت ہے وہ بھی تابوت ہے یہ تابوت کی تین معنی ہیں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو فمائی پہلے انکار کرو تابوت کا اس کے بعد ہی مان لو اور جو ایسا کرتا